یہودی مذہب یہودی مذہب کے قوانین کی تلاش اور تحقیق میں ہم کو وہ دقتیں پیش نہیں آتی جو ہندو مذہب کے قوانین تلاش کرنے میں پیش آتی ہیں صرف ایک کتاب تورات کو لے کر ہم یہودی مذہب کی تعلیم اور اس کے احکام و قوانین معلوم کر سکتے ہیں اور اس میں یہودیت کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ متاخرین علماء یہود نے شریعت یہود کے قوانین کو مرتب کرنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو جزیات کی تفصیل پر حاوی ہیں مثلا عقیبہ بن یوسف کی مشناہ اور مدراش جو دوسری صدی عیسوی کی تصنیفیں ہیں اور تالمود جو مشناہ اور گمارہ کو ملا کر چھٹی صدی عیسوی میں مرتب کی گئی اور اسحاق الفاسی کی ہلا خوص جو گیارہویں صدی میں لکھی گئی اور تالمودی قوانین کی بہترین شرح سمجھی جاتی ہے اور موسا میمونی کی مشنا تورات جو بارہویں صدی کے اواخر میں مرتب ہوئی اور یعقوب بن اشہر کی طور جو چودھویں صدی کی یادگار ہے اور یوسف قارو کی شول خان اروخ جو سولہویں صدی میں لکھی گئی ہے اور جس میں یہودی احکام و عبادات کے سارے احکام روایات قدیمہ کے مطابق مرتب کیے گئے ہیں لیکن ہمارے لیے ان کتابوں سے احتجاج چندام مفید نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو یہودیوں کے تمام فرقوں میں متفق علیہ ہو اور نہ کسی کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ اسے یہودی مذہب کی اساس اور بنیاد قرار دیا جائے یہی نہیں بلکہ بسا اوقات یہودیوں نے ان کتابوں سے بیزاری ظاہر کی ہے اور تورات کے سوا سب کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے چنانچہ جولائی انیس سو چھ عیسوی میں ربیون امریکہ کی مرکزی معتمر کا جو اجتماع انڈیانا پولیس میں ہوا تھا اس نے مذہبی ضوابط کی ہمہ گیری کے خلاف اعلانیہ اظہار بغاوت کر دیا تھا لہٰذا ہم ان سب کتابوں کو نظر انداز کر کے مسئلہ جنگ میں صرف تورات کی طرف رجوع کرتے ہیں حاشیے میں لکھا ہے یہاں اس عمر کا اظہار ضروری ہے کہ تورات کے متعلق ہم جو کچھ کہیں گے وہ اس تورات کے متعلق نہیں ہوگا جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی بلکہ اس تورات سے متعلق ہوگا جو آج عہد عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے دنیا میں موجود ہے ہماری تحقیق یہ ہے کہ عہد عتیق کی کتب خمسہ اصلی تورات نہیں ہے اصلی تورات دنیا سے ناپید ہو چکی ہے اس نظریے کی تائید خود عہد عتیق سے ہوتی ہے اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری زمانے میں حضرت یشو کی مدد سے تورات کو مرتب کر کے ایک صندوق میں رکھوا دیا تھا ان کے انتقال کے بعد چھٹی صدی قاف میم میں جب بخت نصر نے بیت المقدس کو آگ لگا دی تو وہ مقدس صندوق ان تمام کتابوں سمیت جل گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت موسویہ کے مجددین نے مرتب کی تھیں اس تباہی کے دو ڈھائی سو برس بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے بائبل کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے کاہنوں اور لاویوں کے ساتھ مل کر آسمانی الہام سے اس کتاب کو اثر نو مرتب کیا مگر حوادث زمانہ نے اس نئے نسخے کو بھی اپنی اصلی صورت میں باقی نہ رہنے دیا سکندر اعظم کی عالمگیر فتوحات کا سیلاب جب یونانی حکومت کے ساتھ یونانی علوم و آداب کو بھی لے کر شرق ادنا پر پھیل گیا تو دو سو اسی قاف میم میں تورات کی تمام کتابیں یونانی زبان میں منتقل کر دی گئیں اور رفتہ رفتہ اصل عبرانی نسخہ متروک ہو کر یہی یونانی ترجمہ رائج ہو گیا بس آج جو تورات ہمارے سامنے ہے اس کی سند کسی طرح حضرت مسع علیہ السلام تک نہیں پہنچتی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موجودہ تورات میں اصلی تورات کا کوئی جز بھی شامل نہیں ہے یا یہ سراسر جعلی ہے دراصل جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس تورات میں اصل تورات کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں مل جل گئی ہیں اور بعید نہیں کہ اس کی بعض چیزیں اس میں سے غائب بھی ہو گئی ہوں آج جو شخص بھی محققانہ نظر سے اس کتاب کو پڑھے گا وہ سری طور پر یہ محسوس کرے گا کہ اس میں خدا کے کلام کے ساتھ یہودی علماء کی تفسیریں بنی اسرائیل کی قومی تاریخ اسرائیلی فقہا کے قانونی اجتہادات اور دوسری بہت سی چیزیں خلط ملت ہو گئی ہیں جنہیں الگ کر کے کلام الہی کو چھانٹ نکالنا سخت مشکل کام ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے تورات کا دین وہی تھا جو خود قرآن کا دین ہے اور موسیٰ علیہ السلام اسی طرح اسلام کے پیغامبر تھے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بنی اسرائیل ابتدا میں اسی دین اسلام کے پیرو تھے مگر بعد میں انہوں نے اصل دین میں اپنی خواہشات کے مطابق بہت کچھ کمی بیشی کر کے ایک نیا مذہبی نظام یہودیت کے نام سے بنا لیا لہٰذا ہم یہاں جس چیز پر بحث کر رہے ہیں وہ یہی یہودیت ہے نہ کہ وہ دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے مقصد جنگ تورات میں نہایت کثرت سے لڑائیوں کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ جنگ کا حکم دیا گیا ہے مگر سوائے اس ایک مقصد کے جو استثنا باب نمبر دو اور اعداد باب نمبر تینتیس میں بیان کیا گیا ہے اور کسی مقصد کا نشان ہم کو نہیں ملتا یہ مقصد کتاب آداد میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اور خداون نے مواب کے میدانوں میں یردن کے کنارے یریہو کے مقابل موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا بنی اسرائیل کو خطاب کر اور انہیں کہہ جب تم یرون سے پار ہو کر زمین کنان میں داخل ہو تو تم ان سب کو جو اس زمین کے باشندے ہیں اپنے سامنے سے بگاؤ ان کی مورتیں فنا کر دو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ دو اور ان کے سب اونچے مکانوں کو ڈھا دو اور ان کو جو اس زمین کے بسنے والے ہیں خارج کر دو اور وہاں آپ بسو کیونکہ میں نے وہ سرزمین تم کو دی ہے کہ اس کے مالک بنو اور کتاب استثناء میں ہے سو تم اٹھو کوچ کرو اور نہر ارنوں کے پار جاؤ دیکھو میں نے حسبون کے بادشاہ اموری سیہوں کو اس کی سرزمین سمیت تیرے ہاتھ میں دیا ہے سو اس کی میراث لینا شروع کر اور جنگ میں اس کا مقابلہ کر لیکن حسبوں کے بادشاہ سیہوں نے ہم کو اپنے ہاں سے گزرنے نہیں دیا کیونکہ خداون تیرے خدا نے اس کا مزاج کڑا کر دیا اور اس کے دل کو سخت تھا کہ اسے تیرے ہاتھ میں دیوے جیسا آج ہے پھر خداون نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے سیہوں کو اس کی سرزمین سمیت تجھے دینا شروع کیا تو میراث لینا شروع کر تاکہ اس کی زمین کا وارث ہو جائے تب سیہوں میں ہمارے مقابلے کے لیے نکلا وہ اور اس کی ساری قوم تاکہ ہم سے لڑیں سو خدا وند ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالے کر دیا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کی سب قوم کو ہلاک کیا اور ہم نے اسی وقت اس کے سارے شہروں کو لے لیا اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو ہر ایک شہر میں حرم کیا یعنی قتل کیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا سوا چار پایوں کے جنہیں ہم نے اپنے لیے غنیمت جان کر پکڑا اور اس مال کے جو ہم نے شہروں میں سے لوٹا تب ہم پھرے اور بسن کی راہ میں چڑھ گئے اور بسن کا بادشاہ اوج اورئی میں وہ اور اس کی ساری قوم ہمارے مقابلے کے لیے نکلی تاکہ ہم سے لڑے اور خداوند نے اس وقت مجھے فرمایا اس سے مت ڈر کہ میں اس کو اور اس کی ساری قوم کو اس کی سرزمین سمیت تیرے قبضے میں کر دوں گا تو اس سے وہی کر جو تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہوں سے جو حسبون میں رہتا تھا کیا چنانچہ خداوند ہمارے خدا نے بسن کے بادشاہ ایوج کو بھی اس کی ساری قوم سمیت ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم نے انہیں یہاں تک مارا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہر لے لیے اور ہم نے ان کو یعنی ان کے مردوں اور عورتوں اور لڑکوں کو ہر ایک شہر میں حسبون کے بادشاہ سیہوں کی طرح حرم کیا لیکن سارے مویشی اور شہروں اور مال اسباب کو ہم نے اپنے واسطے لوٹ لیا ان عبارات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تورات کی جنگ کا مقصد ملک گیری ہے ایک ملک کے باشندوں کو تلوار کے زور سے مغلوب کرنا اور قوت کے حق کی بنا پر ان کے اموال اور املاک اور خود ان کی جانوں کو اپنے قبضے میں لے لینا اس کی نگاہ میں جائز ہے اور اس کے نزدیک یہی قہر اور تسلط اس وراثت عرضی کا مفہوم ہے جس کے عطا کرنے کا خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا ہے ترجمہ ہے قرآن کا زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ترجمہ زمین خدا کی ہے اور اس کا وارث وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے بناتا ہے اور انجام کار کامیابی صرف پرہیزگاروں کا حصہ ہے لیکن اس وراثت کا تخیل تورات کے تخیل سے بالکل مختلف ہے تورات زمین کی وراثت صرف بنی اسرائیل کو دیتی ہے مگر قرآن اسے کسی ایک نسل یا قوم کا نہیں بلکہ صالحین کا حق قرار دیتا ہے تورات میں وراثت ارضی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے گھر بار مل کو مال اور جان و آبرو کی مالک بن جائے اور اس کو فنا کر کے خود اس کی جگہ بس جائے مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی قوم کو وراثت عرضی دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس قوم کو صالح ہونے کی بنا پر اپنی خلافت اور نیابت کے لیے چن لیا اور اپنی زمین کا انتظام اس کے سپرد کیا تاکہ وہ ظلم و جور کو مٹا کر اس کی جگہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرے پھر تورات میں میراث سے زمین حاصل کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے مگر قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں ملک تمہاری قومی میراث ہے لہٰذا تم اسے لڑ کر فتح کرو پس تورات کی وراثت عرضی کھلی کھلی ملک گیری ہے اسلام کے جہاد فی سبیل اللہ کے برعکس اس کی جنگ کا مقصد محض ملک و دولت کا حصول اور دوسری قوموں پر ایک خاص قوم کی برتری قائم کرنا ہے حدود جنگ جنگ کے حدود و ضوابط کے متعلق ہم کو تورات میں کچھ زیادہ تفصیلات نہیں ملتی تاہم اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہودی مذہب اپنے پیروؤں کو دشمن کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کے لیے ذیل کے احکام قابل مطالعہ ہیں کتاب استثناء میں ہے اور جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لیے آ پہنچے تو پہلے اس سے صلاح کا پیغام کر تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلاح منظور ہے اور دروازہ تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی اور اگر وہ تجھ سے صلاح نہ کرے بلکہ جنگ کرے تو تو اس کا محاصرہ کر اور جب خداون تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں دے دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر مگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کی ساری لوٹ اپنے لیے لے اور تو اپنے دشمن کی اس لوٹ کو جو خدا ون تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھائیو جب تم کسی شہر کو اس ارادے سے کہ لڑائی کر کے اسے لوٹ لو مدت تک محاصرہ کیے رہو تو تیر چلا کر اس کے درختوں کو خراب مت کیجیو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تو ان کا میوہ کھائے سو تو انہیں محاصرے کے کام میں لانے کے لیے کاٹ نہ ڈالیو کیونکہ میدان کے درخت آدمی کی زندگی ہیں لیکن ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداون تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو بلکہ تو ان کو حرم کیجیو اور جب کہ خداون تیرا خدا انہیں تیرے حوالے کر دے تو انہیں ماریو اور حرم کیجیو نہ تو کوئی ان سے عہد کیجیو اور نہ ان پر رحم کریو تم ان کے مذبحوں کو ڈھا دو ان کے بتوں کو ڈھا دو ان کے گھنے باغوں کو کاٹ ڈالو اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دو تم ان سب جگہوں کو جہاں ان قوموں نے جن کے تم وارث ہوگے اپنے معبودوں کی بندگی کی ہے اور اونچے پہاڑوں اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے نیست و نابود کر دیجیے ان کے مذبحوں کو ڈھا دیجیو اور ان کے ستونوں کو توڑیو اور ان کے گھنے باغوں میں آگ لگائیو اور ان کے مبودوں کی کھدی ہوئی مورتوں کو چکنا چور کیجیو اور ان کے ناموں کو اس جگہ سے مٹا دیجیو کتاب خروج میں ہے آج کے دن جو حکم میں تجھے کرتا ہوں تو اسے یاد رکھیو کہ میں اموریوں اور کنعانیوں اور ہتیوں اور فضریوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو تیرے آگے سے ہانکتا ہوں ہوشیار رہتا نہ ہوئے کہ تو اس سرزمین کے باشندوں کے ساتھ جس میں تو جاتا ہے کچھ عہد باندھ وے ایسا نہ ہو کہ وہ عہد تیرے درمیان پھندا ہو بلکہ تم ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دو اور ان کے بتوں کو توڑ دو اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالو کتاب آداد میں ہے پھر خداون نے موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اہل مدیان تھے بنی اسرائیل کا انتقام لے اور تو بعد اس کے اپنی قوم کے لوگوں سے مل جائے گا تب موسا نے لوگوں کو فرمایا کہ بعض تم میں سے لڑائی کے لیے تیار ہوں سو ہزاروں بنی اسرائیل میں سے ہر فرقے کے ایک ایک ہزار حاضر ہو گئے یہ سب جو لڑائی کے لیے ہتھیار بند تھے بارہ ہزار ہوئے اور انہوں نے مزیانیوں سے لڑائی کی جیسا خداون نے موسیٰ سے فرمایا تھا اور سارے مردوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان کے مواشی اور بھیڑ بکری اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا اور ان کے سارے شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کے سب قلوں کو پھونک دیا اور انہوں نے ساری غنیمت اور سارے اسیر انسان اور حیوان لیے اور وہ قیدی اور غنیمت اور لوٹ موسا اور الیازر کاہن اور بنی اسرائیل کے پاس خیمہ گام میں مواب کے میدانوں میں یرون کے کنارے جو یریہو کے مقابل ہے لائے اور موسیٰ لشکر کے رئیسوں پر اور ان پر جو ہزاروں کے سردار تھے اور ان پر جو سینکڑوں کے سردار تھے جو جنگ کر کے پھرے تھے غصہ ہوا اور ان کو کہا کہ کیا تم نے سب عورتوں کو جیتا رکھا سو تم ان بچوں کو جتنے لڑکے ہیں سب کو قتل کر دو اور ہر ایک عورت جو مرد کی صحبت سے واقف تھی جان سے مارو لیکن وہ لڑکیاں جو مرد کی صحبت سے واقف نہیں ہوئیں ان کو اپنے لیے زندہ رکھو کتاب یشوا میں لکھا ہے اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑھا کیا بیل کیا بھیڑ کیا گدھا سب کو یکلخت تہے تیغ کر کے حرم کیا پھر انہوں نے اس شہر کو اس سب سمیت جو اس میں تھا پھونک دیا مگر روپا اور سونا اور پیتل اور لوہے کے ظروف خداوند کے خزانے میں داخل کیے اور انہوں نے ای کے بادشاہ کو جیتا پکڑا اور اسے یشو کے پاس لائے اور ایسا ہوا کہ جب اسرائیل میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں ان کا پیچھا کیا ای کے لوگوں کو قتل کر چکے اور جب وہ سب تہ تیغ ہو گئے یہاں تک کہ بالکل کھپ گئے تو سارے بنی اسرائیل ای کو پھرے اور اسے تلوار کی دھار سے مارا چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت بارہ ہزار تھے یعنی ای کے سب لوگ کیونکہ یشو نے اپنا ہاتھ جس سے بھالا اٹھایا جب تک ای کے سارے رہنے والوں کو حرم نہ کر لیا نہ کھینچا اسرائیل نے اس شہر کے فقط مواشی اور اسباب کو اپنے لیے لوٹا خداون کے حکم کے مطابق جو اس نے یشو کو فرمایا تھا ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی مذہب اپنے دشمنوں کو دو قسموں پر تقسیم کرتا ہے ایک وہ جنہیں خداون نے بنی اسرائیل کی میراث میں نہیں دیا ہے دوسرے وہ جنہیں اس نے ان کی میراث میں دیا ہے ان دونوں کے ساتھ اس کا معاملہ جدا جدا رنگ کا ہے پہلی قسم کے دشمنوں کے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے انہیں صلاح کا پیغام دیا جائے اور اگر وہ اسے قبول کر کے اپنا ملک بنی اسرائیل کے سپرد کر دیں تو ان کو باج گزار اور خدمت گزار بنا لیا جائے لیکن اگر وہ صلاح نہ کریں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے اور فتح پانے کے بعد ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور مال اسباب پر قبضہ کر لیا جائے دوران جنگ میں باغوں اور کھیتوں اور میوہ دار درختوں کو خراب کرنے کی ممانعت ہے مگر اس لیے نہیں کہ یہ ایک مفسدانہ فعل ہے بلکہ اس لیے کہ انہیں اس طرح خراب کر دینے سے فتح حاصل ہونے کی صورت میں فاتح کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا دوسری قسم کے دشمنوں کو وہ تمام انسانی حقوق اور رعایات سے محروم کر دیتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ان قوموں سے کوئی صلاح اور معاہدہ نہ کیا جائے ان کے خلاف بلا تعمل جنگ چھیڑ دی جائے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے ان کی کھیتیاں اور باغات اور عمارتیں اور عبادت گاہیں سب تہس نہس کر دی جائیں ان کی عورتیں مرد بچے حتیٰ کہ جانور تک تیخ کر دیے جائیں اور روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے اس جنگ کی غرض صرف یہ قرار دی گئی ہے کہ میراث میں دی ہوئی قومیں کلیتاً نیست و نابود کر دی جائیں ان قوموں کے سامنے کوئی ایسی شرط پیش کی ہی نہیں گئی جسے پورا کرنے کے بعد ان کی جان بخشی ممکن ہو اس تعلیم پر کسی تبصرے کی حاجت نہیں وہ اپنے اوپر آپ تبصرہ کر رہی ہے اس پر جیتا جاگتا تبصرہ فلسطین کی اسرائیلی ریاست ہے جو اسی عرضی کے تخیل پر قائم ہوئی اور اس بیسویں صدی میں بھی اس نے عربوں کے ساتھ وہی کچھ کر کے دکھایا جس کی ہدایت بائبل میں دی گئی تھی